بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس لمستقر تاریخ حدیث کانفرنس میں بحمد اللہ آپ تمام نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تاریخ حدیث کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا صحیح رشتہ جوڑ کر بتایا ہے آپ بعد نماز اثر سے بہترین عناوین منکرین حدیث کا انجام مقام حدیث ائمہ کی نظر میں سیرت امام بخاری دور صحابہ میں حدیث کا مقام ایسے بہترین عناوین کو سنتے رہے لیکن ایک فاضل مقرر جو ہم اور آپ بہت ہی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی تاریخ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو میں اپنے فاضل مقرر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ حدیث میں ہمیں ایسی باتوں کو پیش فرمائیں جو ہمارے ہمارے لیے لیے ہماری آخری سانس تک فائدہ مند ثابت ہو تو اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضیلت الشائق جلال الدین صاحب قاسمی حفیظ اللہ و دار العلوم دیوبند کے فارغ ہو کر آپ کے اندر تاریخ حدیث کا اتنا زیادہ شغف اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی حقانیت کبھی چھپ نہیں سکتی گلبرگہ کے شہر کے اندر حدیث کے بنیاد پر بہت سا ایسا کارنامہ انجام دیا جو لوگ جو حدیث سے ناواقف تھے وہ حدیث کے قریب آتے گئے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے یعنی بن گئے اور ویسے ہی آپ اس وقت جمیت کرنول کے مبلغ رہتے ہوئے جگہ ب جگہ آپ کی خطابات ہونے جا رہے ہیں الحمد للہ کولار میں جمعہ کے دن آپ کا معاشرت پر بہترین خطاب رہا اور کل مسجد تقوا میں مساجد کی اہمیت پر ایک ولولہ انگیز کتاب رہا اور آج انشاءاللہ تاریخ حدیث کے عنوان پر آپ کا کتاب ہوگا اس سے ہم اور سامعین یقیناً مستفید ہوں گے الہ العالمین آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے آمین Eh, the angle of this should be changed.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 کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج مجھے تاریخ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے موضوع بہت ہی اہم اور بےحد سنجیدہ ہے غور سے سنیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے ان دونوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے اگر قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے اور اجمال کو تفصیل سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے اور اسے امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک مستدر میں کتاب العلم میں لائیں الفاظ حدیث یہ ہیں وعن نبی رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوز رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم امام حاکم اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں ملائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے گمراہ نہیں ہوگے نہیں ہے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وہ سنتی دوسرے میری سنت ولن تفرقہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے ایک ہے ناٹ ایک ہے نیو یا لن نیو کے معنی میں وہ لنگ تفر ہرگز کبھی نہیں یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر آ جائیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور یہی دونوں چیزیں ہماری اسلامی زندگی کا محور ہیں پوری اسلامی زندگی انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور یہی دونوں چیزیں قوانین اسلامی کا حقیقی ماخذ ہیں قیاس بھی کیا جائے گا تو مقیس علیہ ہی دونوں کو بنایا جائے گا قیاس کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتا ہے قیاس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس علیہ موجود ہو قرآن اور حدیث کے اصول کلیہ کو سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جاتا ہے تو یہی دونوں قرآن اور حدیث شریعت کے حقیقی ماخذ ہیں اس سے پہلے کہ میں حدیث کی تاریخ بیان کروں ایک سرسری نظر تاریخ قرآن پر ڈال لیتے ہیں تاکہ بحث کو سمجھنے میں قدرے آسانی ہو تورات انجیل زبور اور تمام صحف آسمانی کے برعکس قرآن حکیم تحریف اور ترمیم سے پاک رہا ہے تورات میں تحریف ہو چکی ہے خود قرآن نے فرمایا اللہ یہ لوگ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن میں خود بیان کر دیا گیا کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے مسئلہ رہا انجیل کا ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں عیسائی پادریوں نے انجیل کے تمام نسخے دنیا کی مختلف جگہوں سے منگوائے اور تمام نسخوں کے متون کا مقابلہ اور موازنہ کیا تو تمام نسخوں کے متون کا موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ تمام نسخوں میں انجیل کے دو لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں قرآن نے کیا کہا افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند لوجدوا اختلافا كثيرا کیا تو یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے لہذا اس قرآن کے اندر اختلافی روایات کا وجود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی کتاب کے اندر اختلافات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسانی تصرفات ہو چکے ہیں اسی طرح آپ بدھ مت کی کتاب دھمپد دیکھیں بدھ مت کی کتاب بالکل اساتیری باتیں موجود ہیں اور اس کے اندر جو کردار ہے شاک کے منی کا بالکل موہوم ہے اور شاک کے منی کی جو شخصیت ہے اس کے دھندلے نقوش اس کے اندر نظر آتے ہیں نوکوش واضح نہیں ہے رہی زردشتیوں کی کتاب اوستا جو زنت زبان میں تھی وہ متعدد بار دنیا سے معدوم ہو چکی ہے ثابت یہ ہوا رہا ویدوں کا معاملہ مشہور جغرافیہ داں مشہور سائنٹسٹ البیرونی وہ کہتا ہے اپنی کتاب کتاب الہند میں کہ جب میں ہندوستان آیا تو جس وقت میں ہندوستان پہنچا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ویدوں کو کتابی قالب دیا گیا تھا اس سے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ وید زبانی روایتوں پر منحصر رہے اور نسل در نسل ان کو زبانی روایت کیا جاتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ تقریباً دو ہزار سال تک اگر کوئی کتاب زبانی ہی روایت کی جاتی رہے تحریری شکل میں نہ لائی جائے تو اس کے اندر بہت کچھ نقائص اور عیوب کے پائے جانے کا یقین ہو جاتا ہے گویا وید بھی مشکوک ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نزلنا ذکر ان نا لہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی یہ کتاب آج تک کسی بھی تصرف سے محفوظ رہی ہے باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکا تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکا اس لیے کہ قرآن نے خود کہا لا الباطل من من من بین ولا خلفی تنزیل حکیم حمید باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا کر رکھنا تھا اس کی عجیب و غریب حفاظت فرمائی ایک طرف تو کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور دوسری طرف حفظ کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی قرآن جیسے جیسے اترتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے کہ قرآن کو بائی ہارٹ کرتے رہو منہ زبانی یاد کرتے رہو اور دوسری طرف جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت قرآن کی کوئی سورہ اترتی آپ کاتبین وحی میں سے کسی کاتب کو بلا کر وہ آیت اور وہ سورہ لکھوا دیا کرتے سیرت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً بیالیس ہے جس میں خلفائے راشدین اور زید ابن ثابت پیش پیش ہیں جب بھی کوئی سورج جب بھی کوئی آیت اترتی ایک طرف تو آپ ان آیات کو ان سورتوں کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے اور دوسری طرف اسے لکھوا لیا کرتے اور لکھوانے کے بعد سنتے اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے اس طرح قرآن ایک طرف تو سینوں میں محفوظ ہوتا رہا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا قرآن کو پتھر کی باریک سلوں پر لکھا گیا کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر لکھا گیا اونٹوں اور بکریوں کے شانے کی ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا چمڑوں کے اوپر لکھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو موت آ گئی آپ کی وفات کے وقت تقریباً پچیس حافظ قرآن موجود تھے اور قرآن پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان پچیس حفاظ قرآن میں ایک صحابیہ بھی تھی ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام ورقہ تھا جانتے یہ کون ہے آپ ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیں مسند احمد اٹھا کر دیکھیں حضرت ام ورقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے اہل و کی مسجد کا امام بنا دیا تھا اب آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کیا عورت بھی امام بن سکتی ہے جی یہ ایک استثنائی صورت ہے اس لیے کہ وہاں کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا سور فاتحہ تک یاد نہیں تھی تو جب تک وہاں لوگوں کو کچھ قرآن یاد نہیں ہو گیا حضرت ام ورکا کو ان کے محلے اہل و دارہا کا اس کی مسجد کا امام بنا دیا گیا اور یہ خاتون مردوں کی امامت کیا کرتی تھی آج بھی اگر کسی عورت کے شوہر کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو امامت وہی کرے گی آپ مسند احمد اٹھا کر دیکھ لیں اور ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لیں یہ وہ صحابیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن کریم بائی ہارٹ تھا مزوانیات تھا لیکن ایک نقطہ یہاں پر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن لکھا تو جا چکا تھا سفینوں میں محفوظ کیا جا چکا تھا سینوں میں بھی محفوظ تھا لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا جنگ یمامہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور بہت سارے قاری قرآن اور حفاظ کرام شہید ہوئے تو یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام کی شہادت ہوتی رہی تو تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے مشورہ ہوا کہ قرآن کو ماں بین دفتین جمع کر دیا جائے کتابی شکل دے دی جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جس کام کو رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں لیکن بعد میں شرح صدر ہوا حضرت زید ابن ثابت کو بلایا گیا حفاظ کرام کی کاتبین وحیے کی ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن کا صدر حضرت زید ابن ثابت کو بنایا گیا اور یہ کام حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں سن بارہ ہجری کے اندر زیر عمل آ گیا دو حفاظ سے شہادت لی جاتی آیت کی تصحیح اور تصدیق میں اس کے بعد آیت کو لکھ دیا جاتا چمڑے کے ایک سائز کے اوراق جمع کر لیے گئے اور پورے قرآن کو لکھا جاتا رہا اس طرح پورا قرآن ایک سائز کے چمڑے کے اوراق میں آ گیا ایک آیت کے بارے میں زید ابن ثابت کو تھوڑا شبہ ہو رہا تھا آیت ان کے ذہن میں تھی لیکن وہ آیت کون سی ہے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی تھی جانتے ہیں کہ کس صحابی نے وہ آیت حضرت زید ابن ثابت کو بتائی آپ کو معلوم نہیں ان صحابی کا نام حضرت حزیمہ ہے ہے زے یہ مین چھوٹی ہے حضرت حزیمہ نے بتایا کہ جو آیت آپ کے ذہن میں ہے اور اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے وہ آیت میں بتاتا ہوں اس طرح وہ آیت اپنے مقام پر لکھی گئی اور چمڑے کے تمام اوراق کو ایک دھاگے میں پیرو کر کے اس کی شیرازہ بندی کر کے ایک جلد کی شکل دے دی گئی ایک کتاب کی شکل دے دی گئی اس طرح قرآن حکیم کتابی شکل میں آ گیا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں یہ تو بعد میں محدثین نے جمع کی ہیں میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ قرآن بھی کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا کسی سورا کا کوئی نسخہ کسی کے پاس کسی سورا کا کوئی نسخہ کسی کے پاس کتابی شکل میں تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو جو اعتراض حدیث کے اوپر ہوتا ہے وہی اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے بہرحال حضرت اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کو ایک دوسرے انداز سے جمع کیا گیا کتابی شکل تو دے دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہی قرآن کی جلد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس وہ جلد آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حفصہ سے وہی جلد منگوائی اور اس جلد کی سات نقلیں کرائی اور عجیب بات تو یہ ہے امانت داری دیکھیے دیانت دیکھیے کہ ان سات قرآن کے نسخوں کو جو اس نسخے کی نقل تھے مسجد نبوی میں یکے کے دیگرے پڑھ کر زور زور سے سنائے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بقیہ نسخوں کے اندر جو اس نسخے کی نقل تے کچھ کمی بیشی کر دی ہے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی قرآن حکیم کی جلد اسی قرآن حکیم کے نسخے سے سات نسخے اور بنوائے اور مملکت اسلامیہ کے مختلف مراکز میں بھیج دیے گئے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہی ساتوں نسخوں میں سے دو نسخے آج بھی وہی نسخے اس دنیا میں موجود ہیں ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ تپو میوزیم کے اندر موجود ہے اور دوسرا نسخہ روس کے تاشکند میوزیم میں موجود ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نسخوں کو لے آؤ اور آج کل جو قرآن تباہ ہوتے ہیں ٹیلی کر لو تو ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں پائیں گے قرآن حکیم کی صحت اور قرآن حکیم کے بلا محرف ہونے کا سب سے بین ثبوت سب سے کھلا ثبوت یہ ہے کہ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی میں قرآن حکیم پر ریسرچ کا ایک ادارہ قائم کیا گیا اور انیس سو تینتیس عیسوی میں اس ادارے کا صدر ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا ڈاکٹر پریتزل نے پوری دنیا سے قرآن حکیم کے بیالیس ہزار نسخے منگوائے اور انہوں نے قرآن حکیم کے تمام نسخوں کے متون کا مطالعہ کیا تمام نسخوں کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے انہوں نے کہا کہ تمام نسخوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کہیں بھی ایک بھی اختلافی روایت موجود نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنا وعدہ پورا فرمایا انا انا و لہو لحافظون تو ایک طرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا رہا دوسری طرف قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا آج دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں بلا شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معمولی تحریف اور ترمیم سے بالکل پاک ہے اور اس بات پہ مسلمان جتنا فخر کریں کم ہے قرآن اور حدیث دونوں میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے دلیل دو مثالیں دیتا ہوں اس کے بعد دلائل پیش کرتا ہوں کسی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا ایک خط دے کر کے کہ میرا یہ خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دینا ظاہر ہے کہ اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوگی خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی اجمال ہوتا ہے اب یہ ایمبیسڈر یہ سفیر بادشاہ کا خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دے گا پھر بادشاہ اور بادشاہ کے ازارا بیٹھ کر خط کے اندر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے یہ پوائنٹ ذہن نشین رہے کہ اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر کا ایک ایک لفظ اس کے بادشاہ کا لفظ سمجھا جائے گا جو لفظ سفیر بولے گا وہ لفظ بادشاہ کا مانا جائے گا اور اس مسئلے پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ گفتگو بادشاہ کی طرف سے مانی جائے گی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نام میں خط دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا دیا ہے پیغامبر بنا دیا ہے کہ اس پیغام کو لے جاؤ میرے بندوں کو دے دو اب ظاہر ہے کہ جیسے خط کے اندر تفصیل نہیں تھی سفیر خط کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کی تفصیل کرے گا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے اطلاق کی تقید کریں گے تعمیم کی تخصیص کریں گے تخصیص کی تعمیم کریں گے تقید کی تطلیق کریں گے تو اب قرآن اور حدیث میں فرق کہاں رہا دونوں تو ایک ہی درجے کے ہو گئے تو قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں دوسری مثال فرض کرو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں زندہ ہو جائیں اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے اب بولتا ہے وہ آدمی اسلام لانے کے بعد رہا یہ قرآن تو اے اللہ کے رسول میں اس قرآن کو مانتا ہوں مگر آپ کی جو بات ہے اس کو میں نہیں مانوں گا بتائیے آپ کیا بولیں گے وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اب رہا یہ قرآن تو میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی جو بات ہے آپ کی بات نہیں مانتا میں ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مرتد قرار دیا جائے گا اور اتفاق سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوں تو فوراً کہیں گے کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اس منافق کی اس مرتد کی گردن اڑا دوں یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے درجے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں ایک کا انکار دوسرے کا انکار اور دوسرے کا انکار پہلے کا انکار ہے اس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوا دیا گیا لوگوں نے منہ زبانی یاد بھی کر لیا اسے لکھ بھی لیا لیکن حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا تو حدیث قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے حدیثیں تو تین سو سال بعد لکھی گئی یہ مستشرقین کا اعتراض ہے لہذا حدیث حجت میں قرآن کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے قرآن اور حدیث دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان تمام بحثوں کا اور اس اعتراض کا جواب دوں آئیے پہلے حدیث کی تعریف سمجھ لیں حدیث کہتے کس کو ہیں اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے الحدیث ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقضت والمنام یہ حدیث کی تعریف ہے حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث ہے یہاں رک جائیے آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کا حل اور کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جو آپ کے منہ سے نکلا جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ حدیث تو حدیث کا ماننا تو واجب ہے ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو کیا کوئی بات آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے کوئی آدمی نہ مانے تو گنہگار نہ ہو ظاہر ہے کہ آپ کے قول کی جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے دو قسمیں کرنی پڑیں گی اگر آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل رہی ہے جس بات کی بنیاد وہی الہی پر ہے واجب تامل ہے اور جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کی بنیاد وہی الہی پر نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے وہ ایک مشورہ ہے لہذا قول کی دو قسمیں ہو گئی آپ جو بات منہ سے نکالیں اس کی بنیاد اگر وحی کے اوپر ہے تو واجب التعمیل ہے منکر دائر اسلام سے خارج اور اگر کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے اور اس کی بنیاد وہی الہی کے اوپر نہ ہو تو وہ ایک مشورہ ہے تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں میں دو دلائل پیش کر رہا ہوں پہلی دلیل امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہے پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں روایت اس طرح ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصلحا فقال فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنیاکم رواہ مسلم فی کتاب الفضائل یہ روایت یوں ہی حضرت انس سے مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام گابھا کر رہے تھے تلقی کا مطلب ہوتا ہے نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھجور کو دوسرے میں ملا کر کے اس کو پلانٹ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ کیا کر رہے بولے ایک نر کو ایک مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر ہم لوگ پلانٹ کر رہے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ نے فرمایا نر کھجور مادہ کھجور کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا لولم تفعلوا ایسا نہ کرو تو اچھا ہے ایسا نہ کرو تو اچھا ہے صاحب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے الگ الگ لگا دو فخرا شیسن کھجور بالکل خراب آئی شیس کے معنی خراب کھجور یعنی پوری فصل تباہ ہو گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فمر رب ان کے پاس سے گزرے فقال آپ نے پوچھا مال نخلی وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا کھجوروں کا کیا ہوا اس سے پتہ چلتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ورنہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا کھجوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا آپ کو مالی نخلکم تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فصل تو تباہ ہو گئی ہے اس لیے کہ کل تک کدا کدا آپ نے ایسا ایسا کہا تھا کہ یہ نر کھجور مادہ کھجور سے ملا کر کے پلانٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے ایسا کہہ دیا ہم لوگوں نے ویسا نہیں کیا پوری فصل تباہ ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم بامر تم دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو دیکھیں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لولم تفعلوا لسلوہا لوگوں نے عمل کر لیا فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی وہ ایک مشورہ تھا آپ کے اس کو لولم تفعلوا لصلحہ کی بنیاد وہی الہی پر نہیں تھی ماننا ضروری نہیں تھا مانتے یا نہ مانتے دوسری دلیل وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرت کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباسو الا تعجبو من حب مغیس بریرت و من بغز بریرت مغیسن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رعجاتنی قالت یا رسول اللہ تعمرنی قال انما انا اشفع قالت لا في کتاب الطلاق امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق میں لائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرا ایک لونڈی تھی بہت ہی خوبصورت اور ان کی شادی ایک غلام جن کا نام مغیث تھا ان سے ہو گیا تھا اب بریرا پہلے آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میں مغیث کی نکاح میں نہیں رہتی مغیث کالے کا لوٹے میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہتی اس لیے کہ اگر لوڈی آزاد ہو جائے تو چاہے وہ غلام کے نکاح میں رہے یا نہ رہے یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اب مجھے رخصت مل گئی ہے میں اب مغیث کے نکاح میں نہیں رہتی اب حضرت مغیث چونکہ بہت دنوں تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے ان کی بیوی رہ چکی تھی محبت ہو گئی تھی بریرہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے حضرت عباس فرماتے کانزروئی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں یب کی رو رہے ہیں وہ دومو تسیل والا لہیتی دل کا حال بھی بڑا خراب ہوا کرتا ہے وہ دوموں تسیل والا لہیتی ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس سے عباس تعجب تو ہو رہا ہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو من حب بریرتا کہ کو بریرہ سے کتنی محبت ہے وہ من بریرتا اور بریرہ کو مغیس سے کتنی نفرت ہے بیچارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہا کہ اللہ کے رسول کو سفارش وغیرہ کی کچھ بولیے بولیے معاملہ کچھ سنگین لگتا ہے بولیے آپ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا لو رجوع کر لو تو اچھا ہے شوہر ہی برقرار رکھو حضرت بریرہ نے کہا قالت یا رسول اللہ تامرونی آپ حکم دے رہے ہیں یعنی آپ کی یہ بات لو را جاتی کی بات وہی الہی کی بنیاد پر ہے تامرنی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کالا نہیں آپ نے فرمایا انما انا شافع میں صرف سفارش کر رہا ہوں میں میں انما صرف سفارش کر رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا لا حاجت آپ کی سفارش کو میں نہیں مانتی دیکھیے حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی یہ بات لو تینی وہی کی بنیاد پر ہے اگر وہی کی بنیاد پر ہے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور اس کی بنیاد وہی کے اوپر ہو تو وہ بات واجب تعمیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ بات وہی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سفارش کر رہا ہوں میرا مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے کہہ دیا آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے لا حاجت علی فی مجھے آپ کے مشورے کی اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے رجوع نہیں کرتی حدیث کی تعریف کیا ہوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں کون سے قول کو قول کی دو قسم ہے وہ قول جو وہی الہی کی بنیاد پر ہو یہ حدیث ہے اس لیے کہ جو قول وہی الہی کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل ہے اور قول کی دوسری قسم جو وہی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں وہ بات جس کی بنیاد وہی الہی پر ہو او فعلن آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے ایک حنفی عالم ہے مولانا طاہر گیاوی نظام آباد میں انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف بڑی زہر افشانی کی ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث پر عمل کیسے ہوگا حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے یہ دیکھیں ہنسی نہیں بہت گہری بات ہے آپ نے سمجھا ہی نہیں ایسے ہنس دیا آپ لوگ میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے سمجھے نہیں آپ دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدر کے حاکم کی روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں وان اس لیے کہ اس سے ایک نقطہ حل ہو جاتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ والسنتی ولن یتفرقا حتی یردان الحوز رواہ الحاکم فی المستدرک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت میری سنت ہے حدیثی نہیں فرمایا یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو نبی نے حدیث نہیں کہا ہے لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا سنت پر عمل ہوگا یہ اعتراض جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ علماء دے سکتے خالی آپ لوگ خالی ہنس دیے دیکھو نبی نے یہاں سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے آپ کا فیل بھی دو طریقے کا جیسے کال دو طریقے کا آپ جو کریں حدیث اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم او جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے اچھا آپ نے بیک وقت نو بیویاں رکھی ہیں رکھیں گے آپ فیل ہے آپ کا یہ فیل ہے آپ کا بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بیک وقت آپ نو بیویاں نہیں رکھ سکتے چار ہی بیویوں کی اجازت ہے اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل حدیث ہے تو یہ فیل بھی موجود ہے بیک وقت نو بیویوں سے شادی کرنا نو بیویوں کو نکاح میں رکھنا فیل ہے حدیث ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں حدیث ممنوع ابتبا اور حدیث جائز الاتباع یا واجب الاتباع تو حدیث کی وہ قسم جو ممنول اتباع ہے جس کی اتباع نہیں کی جا سکتی اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی اتباع جائز اور جن کی اتباع واجب ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے جو واجب الاتباع ہے ممنول اتباع حدیث کے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی اس کو تم عمل میں نہیں لا سکتے تو گویا حدیث دو قسم کی ممنول اتباع اور واجب الاتباع تو ممنول اتباع کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے بیک وقت نو بیویاں کیسے رکھ سکتے اور سنت کہتے ہیں انہی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے مطلب کہ وہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ استعمال نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا جو واجب الاتباع ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر تو دونوں چیزیں ممنول اتباع بھی اور واجب الاتباع بھی لیکن سنت انہی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو جائز الاتباع ہے اور جو واجب الاتباع ہے اگر حدیث کہہ دیا جاتا تو پھر یہی اعتراض پڑتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت نو بیویوں کو نکاح میں رکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اس گہرائی کو حضرت سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی تو فرق کیا سمجھ میں آیا حدیث کہتے ہیں آپ کے اس فیل کو جو ممنول اتباع ہے اور آپ کے اس فیل کو بھی جو واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے لیکن سنت آپ کے اسی فیل کو کہیں گے جو صرف واجب الاتباع اور جائز ہے ممنوع اتباع سنت میں داخل نہیں ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ جائیں تو یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق معلوم ہوا ویسے یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سنت کو معلوم کیسے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو معلوم کیسے کریں گے حدیثیں ہی تو واسطہ ہیں اگر حدیثیں نہ ہوں تو پھر سنتوں کا پتہ کیسے چلے گا تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا سنت کے اوپر عمل ہوگا یہ ایک مذہب کا خیز بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسے قرآن جمع کیا جاتا رہا سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی حدیثوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا حدیثوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو لکھوایا جاتا رہا قرآن کو زبانی یاد کروایا جاتا رہا حدیثوں کو نہ تو لکھا گیا اور نہ تو حدیثوں کو یاد کرایا گیا نہ یاد کرانے کی ترغیب دی گئی یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو الگ الگ حجت مانتے ہیں اور دونوں کو مساوی درجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے اگر آپ حدیث کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دو قسمیں آپ کو ملیں گی ایک تو ہوگا سرکاری مراسلہ آپ نے جو چیزیں لکھوا دی لوگوں نے اسے محفوظ رکھا اور ان چیزوں کو بعد میں حدیثوں کے اندر محدث حدیث کی کتابوں میں محدثین نے داخل کر لی مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اذن دے دیا رخصت دے دی تو پہلے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچے جانتے ہیں جعفر تیار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط لکھوا کر دیا تھا حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ جو آپ نے لکھوایا وہ محفوظ رہا لوگوں کے پاس بعد میں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اسے نقل کیا یہ پہلا مراسلہ ہے جو جعفر تیار کے ہاتھوں نجاشی کے پاس پہنچا اس کے اندر کیا لکھوایا تھا آپ نے جعفر تیار جا رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں جب یہ تمہارے یہاں پہنچے تو تم ان کو اپنا مہمان بناؤ ان کا اکرام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھوا دی تھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا دیکھیے ابھی مکہ ہی میں ہے اور سرکاری تحریر سرکاری تحریر ہی تو ہے سرکاری تحریر نجاشی کے پاس پہنچ گئی ہے آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی اور اب دیکھیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جہاز راں تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی شپ کے اوپر اپنی کشتی کے اوپر جا رہا تھا کشتی کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک گمنام جزیرے میں لے جا کر کے کشتی کو پھینک دیا وہاں میں نے دجال کو دیکھا ہے یہ وہی تمیم داری ہے مسلم میں وہ روایت موجود ہے یہ جہاز راہ تھے بحری سفر کیا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں عیسائی ہوں اور مجھے انجیل سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دن آپ کی یہ قوم مسلمان میرے وطن شام کو فتح کرے گی تو اے اللہ کے رسول جب آپ میرے وطن شام کو فتح کر لیں تو آپ فلاں فلاں گاؤں میرے نام جاگیر کے طور پر لکھوا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو وہیں ایک سرکاری مراسلہ لکھوا دیا ایک خط دے دیا ایک دستاویز دے دی اور لکھوا دیا کہ جب شام فتح ہو تو تمیم داری کو مرتون اور جبرون کا علاقہ دے دیا جائے دیکھیے یہ دوسرا سرکاری مراسلہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے آپ مکہ ہی میں ہیں جب ہجرت کرنے لگے ہجرت کا سفر غار سور سے لے کر کے کوبا تک تقریباً دس بارہ دن کا سفر ہے آپ نے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف سفر نہیں کیا بلکہ آپ تین دن تک گارے سور میں تھے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گارے سور میں آپ حضرت صدیق کے ساتھ ہیں اور اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا سو سرخ اونٹ دیے جائیں گے یا اسی طریقے کا کوئی بھاری انعام تھا جانتے ہیں مدینہ کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے ایک مشرق گائیڈ کو رکھ لیا گیا تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابن اور یہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز آدمی ہے تاریخ اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اور مشرق ہے وہ کافر ہے وہ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کے طور پر ہائر کیا ہوا ہے اسے چند درہموں کے اوپر گائیڈ رکھ لیا ہے اسے معلوم ہے کہ مجھے تین دن کے بعد غار سور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مدینہ تک کرنی ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے اور اس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کی لالچ اس کے دل میں نہیں آئی اور چند درہم اس نے قبول کرنا پسند کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوانا پسند نہیں کیا جبکہ اگر پکڑواتا تو اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا جاتا اس کی لائف بن جاتی تھی یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن ہو کر کے بھی اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا آج مسلمانوں کو دیکھو چند سکوں کے اوپر اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں تاریخ اسلام کی اس حیرت انگیز شخصیت سے عبرت لینی چاہیے کہ سو سر اونٹوں کا انعام ہے مشرق ہے وہ لیکن اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ایک بھاری انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ تاریخ اسلام کی انگیز شخصیت ہے اللہ اللہ ابن رسول صلی علیہ وسلم کو لے کر کے یہ اپنی رہنمائی میں مدینہ کی طرف جا رہا ہے حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہرا پڑھے لکھے تھے کاغذ قلم ساتھ میں ہے چل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں بغل میں وہ گائیڈ چل رہا ہے عبداللہ ابن ساتھ میں عامر ابن فہرا بھی ہے سوراخا ابن مالک کو معلوم ہو گیا کہ اسی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے فوراً گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب اس چھوٹے سے قافلے کے تعاقب میں آگے بڑھا اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اب تو مجھے وہ انعام ملنے والا ہے سیرت کی کتابیں پڑھیے آپ کو یہ پڑھ کر کے حیرت ہوگی کہ خطرے کو لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے گھبرا گئے ہیں بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر کے آپ نے نہیں دیکھا اللہ نبی کا توکل دیکھیے اس کو کہتے ہیں توکل وعلی اللہ فلیتوکل متوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المومنون مومن ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں اور توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں حضرت صدیق گھبرا گئے ہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہ کر لیا جائے کانپ رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کو بھاپنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے نبی کا اور یقین کتنا زبردست ہوتا ہے کہ خطرے کو سر پر مڈلاتے دیکھ کر کے بھی گھبراہٹ نام کی کوئی چیز آپ کے قلب مبارک میں نہیں ہے اس کو نبی کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کہ وہ میں توکل اللہ حسب جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے ہم نے گھوڑوں کو اور چیزوں کو نم زمین میں دھنستے دیکھا ہے کوئی چیز پہاڑ کے پہاڑی زمین کے اندر دھستی نہیں ہے یہاں گھوڑا کمر تک دھس گیا ہے اللہ اکبر دو تین دفعہ جب گھوڑا زمین میں دھس گیا سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں اب اپنی جان بچا لو اب اپنی جان بچا لو اپنے لیے پروانے امن لکھا لو آگے بڑھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ میرے لیے پروانے امن لکھوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فہرا سے کہا کہ پروانے امن لکھ کر کے دے دو عامر ابن فہرا نے فوراً پروانے امن لکھ کر کے دے دیا کاغذ قلم ساتھ میں ہے پروان امن لکھ دیا گیا جب یہ آدمی مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں صحابہ کرام ملنے نہیں دے رہے تھے اس نے وہ پروان امن دکھایا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت دی دیکھیں یہاں سرکاری مراسلہ موجود ہے تمیم داری کو آپ نے لکھوا کر دیا جعفر تیار کے ہاتھوں شاہ نجاشی کے پاس بھیجا یہاں سوراقا ابن مالک کو بھی آپ نے پروانے امن لکھوا کر دیا اور جب آپ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا بخاری شریف میں موجود ہے سب سے پہلے آپ نے مردم شماری کرائی کہ کتنے مسلمان ہیں مردم شماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مردم شماری کرائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بچے بوڑھے عورتیں جوان ملا کر کے پندرہ سو تھے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کام جو کیا وہ بڑا زبردست کام ہے وہ ہمارے ازارا کے لیے اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے لیے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے ہمارے سی ایمس جتنے ان کے لیے یہ ایک بہترین دستاویز ہے اور ایک بہترین اصول ہے ایک بہترین رول بہترین ریگولیشن ہے آپ نے جب وہاں قیام فرمایا مشرقین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جن کو ہم نے اپنے پنجے ظلم و استبداد میں پکڑ رکھا تھا وہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے بہت غصے میں آ گئے فوراً انہوں نے مدینہ والوں کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ وہاں بھاگ کر گئے ہیں ان کو پناہ مت دو یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا اپنے شہر سے ان کو نکال دو کتنا بڑا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا تین احتیاطی تدابیر اختیار فرمائی اس لیے کہ دشمن جب طاقتور ہو اصول دشمن جب طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہے پھر سے جملہ بولتا ہوں دشمن طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل کرایا دیکھو پاکستان میں یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ جب گئے سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا پہلے اس وقت وافر وسائل نہیں تھے ٹھیک ہے انتظام خاطر خواہ نہیں ہو سکا میں کہتا ہوں آج تو پاکستان کے پاس وافر وسائل موجود ہیں آج بھی مہاجرین مہاجرین ہی کہے جاتے ہیں آج بھی مہاجرین کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اب اندازہ لگائیے چند سو لوگ ہی تھے لیکن ایک چھوٹی بستی میں پہنچنے کے بعد جہاں وافر وسائل موجود نہیں ہے معاش کا مسئلہ فراہم کرنا کتنا مشکل تھا بالکل آپ اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کسی ملک کے اندر جس کے پاس وافر وسائل ہوں دس بارہ لاکھ آدمی اچانک کہیں سے آ جائیں اور ان کے معاش اور ان کے گزر اوقات کا انتظام کرنا پڑے چند سو لوگ ہی آئے لیکن ان کے معاش کا مسئلہ حل کرنا یہ بنیادی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا تمام انصار کو بلایا جو مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے دین کے لیے چلے آئے ہیں بعض بعض لوگوں کے پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہیں بعض بعض لوگوں کے جسم پر وہی کپڑا جو پہن کر آئے ہیں دین کے لیے کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں اپنا وطن چھوڑ دیا انہوں نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے ہیں اپنی بیویاں چھوڑ دی اپنے بچے چھوڑ دیے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے